الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب الأبصار وبلغت الأبصار ازاغت الانصاب ابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا محترم سامعین یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر نو دس اجارہ یہ تین آیتیں آج میں نے پڑھی ہیں اور آج انشاءاللہ انہی تینوں آیتوں کے پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توسیع سے فرمائے اور اپنی کتاب قرآن پاک کا فہم عطا کر دے ان آیات کو سمجھنے کے لیے اے تھوڑی سے تفصیل کی ضرورت ہے ان آیات کا تعلق جنگ احزاب سے ہے جس کو غزو خندق اور غزو احزاب کہتے ہیں وہ کیا ہے غزل خندق کیا ہے ان آیات میں کیا بیان کی گئی ہیں بڑی عبرت و نصیحت کی چیزیں ہیں اب ذرا سوچیں ایسی جنگ جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر دے اس کی جنگ کی اتنی بڑی اہمیت ہے لیکن ہمارے اکثر مسلمان بھائی اس جنگ سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس جنگ کے حالات بھی ایک درس میں پندرہ بیس منٹ میں بیان نہیں کر سکتے بہت طویل داستان ہے لیکن اس کا خلاصہ ہم پیش کرنا کر دیتے ہیں تاکہ ان آیتوں کا معنی اور مفہوم ہمارے سمجھ میں آ جائے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد اب مسلمان اکٹھا ہو گئے سب پر ہجرت فرد ہو گئی کہیں بھی مسلمان ہے ہوتا ہے تو وہ چل کر کے مدینہ طیبہ آ جائے تاکہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت بن جائے الحمدللہ مسلمان سارے اکٹھا ہونے لگے ہجرت کے دوسرے ہی سال رمضان کے مہینے میں کفار مکہ سے پہلی جنگ ہو گئی جس کو کہا جاتا ہے جنگ بدر جنگ بدر یا غزل بدر رمضان کا ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں فوراً جنگ شروع ہو گئی اور بڑی خطرناک جنگ ہوئی میدان بدر میں تین سو تیرہ کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی اس میں اکثر جو ہے پیدل نہتھے اور بغیر تیاری کے شامل تھے سامنے سے کفار مکہ کی ایک ہزار کی فوج تیاری کے ساتھ اور باقاعدہ اسلحے سے لے آ گئی بہرحال اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوا جنگ چھڑی جنگ کے اندر اللہ رب العالمی نے تین ہزار فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کی مدد کیا یہاں تک کہ کفار مکہ کے ستر سردار مار ڈالے گئے اور ستر آدمیوں کو قیدی بنایا گیا یہاں سے کفر کا زور ٹوٹا اب عرب کے اندر ایک نئی قوت و طاقت مسلمانوں کے نام سے ابھر کے آ گئی کفار مکہ کو اتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہوا تھا اور مسلمان صرف پوری دنیا میں مدینہ طیبہ کے اندر گنے تعداد میں بہت قلیل مقدار میں تھے اس لیے کفار مکہ کے ستر سرداروں کے مار ڈالنے کے بعد جو ان کا نیا سردار منتخب ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد مسلمان ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب مسلمان ہوئے ابو سفیان جب کفار مکہ کے قریش کے سردار بنے جنگ بدر کے بعد انہوں نے نظر مان لیا کہ میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ نہ لے لیں اعلان کر دیا کہ آج سے جتنی تجارت عرب مکے کے لوگ کریں گے اس تجارت میں سے جتنی آمدنی ہوگی اپنی ذات پر نہیں خرچہ کریں گے مسلمانوں سے جنگ کرنے میں خرچ کریں گے یہ ساری تیاریاں ہو گئیں آخر کار ٹھیک سال بھر کے بعد شوال کے مہینے میں شوال کے مہینے میں نبی علیہ سراج شام کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ اہد پہاڑی کے پیچھے دامن میں اکٹھا ہو رہے ہیں آپ نے مخبروں کو چھوڑا تو مخبروں نے بتایا کہ ابو سفیان تین ہزار کی فوج اکٹھا کر کے مدینے طیبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کسی بھی وقت مدین طیبہ پر حملہ کر دیں گے نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ تین ہزار کی فوج کفار مکہ مکے سے لے کر کے مدینے پر آ چکے ہیں اور وہ پہاڑی کے پیچھے تیار ہیں کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں فوراً نبی علیہ السلام نے ہنگامی میٹنگ لی میٹنگ میں بات چیت بہراستہ یہ ہوا تھوڑے سے کے بعد کہ میدان میں ہم کفار مکہ کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ چل کر کے مدینے پر حملہ کریں جہاں انہوں نے آ کر کے خیمہ لگایا ہے جہاں قیام کے ہم میدان میں نکل کے ان سے مقابلہ کرتے ہیں خاص طور سے وہ مسلمان سال بھر قبل جو کفار مکہ کو شکست دیے تھے وہ یا وہ بہادر مسلمان جنہوں نے جنگ میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا ولولہ تھا کہ نہیں ہم میدان میں نکلیں گے اللہ ہماری پھر مدد کرے گا بہرحال شوال کے مہینے میں دوسرے ہی سال انہیں یعنی ہجرت کے تیسرے سال اور جنگ بدر کے دوسرے سال شوال کے مہینے میں میدان احد میں بہت بڑی جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر کچھ مسلمانوں نے سے تھوڑی سی غلطی ہوئی جس کی بنا پر مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو نامراد واپس کیا شہید تو کر دیے ہمارے ستر مسلمانوں کو لیکن نہ کسی کو قیدی بنا سکے نہ کسی مسلمان سے مال چھین کر کے مال غنیمت لے گئے بہرحال واپس نامراد گئے اس جنگ سے کفار مکہ کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں اور جہاں بھی جنگ ہوئی کفار مکہ کو شکست ہوئی اسی اسنا میں مدین طیبہ کے اندر تین قبیلے یہی یاد رکھیے گا حقائق کو سمجھنے کے تین قبیلے یہودیوں کے آباد تھے بنو کینوکا بنو نذیر اور بنو قریدا بنو کینوکا تو پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے قبیلے بنو نذیر نے کچھ نبی علیہ شام کو قتل کرنا چاہا کسی کام سے کسی خاص ضرورت سے کیونکہ ہجرت کے بعد یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا کہ ہم دونوں آپس میں مل کر کے رہیں گے لڑیں گے نہیں لیکن سمجھتے ہیں یہودی جیسی بدبخت اور غدار قوم دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے نبی علیہ سراغ شام کسی کام سے ان کے دعوت پر گئے یہودیوں کے ہاں بر قبیل بنو نذیر تو گرمی کا موسم تھا بنو نذیر یاد رکھیے گا بنو نذیر بنو کینوکا اور بنو نذیر بنو قریدا تین ہو گئے بنو نذیر کی بات چلے تو بنو کینوکا تو ختم ہو چکے تھے جنگ بدل کے بعد ہی بنو نذیر جو تھے یہ بڑا قبیلہ تھا ان کا راجا جو تھا شیطان ہوئی ابن اختب مہا شیطان کیا نام تھا ہوئی ابن اختب شیطانوں کا یعنی ابلیس کا بھی باپ تھا کم وقت گئے نا اس نے جو نبی رہتا شام کو ان لوگوں نے دعوت دیا خاص کام سے نبی رہتا صاحب اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو لیے اور اس کام کے لیے ان کی دعوت پر خالی ہاتھ بغیر اسلحے بغیر تیر تلوار کے چلے گئے گرمی کا موسم تھا تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بند کمرے میں ہوا نہیں آئی گرمی زیادہ ہے اس لیے یہ دیوار کا سایہ ہے ان کا جو بڑا محل تھا دیوار کا سایہ ہے دیوار کے سائے میں آپ بیٹھ جائیں گے تو دھوپ سے بچیں گے اور باہر کی ہوا آتی رہے گی نبی لحسا چلے گئے رکھ دیا انہوں نے وہاں کرسی چٹائی وغیرہ بچھا دیا نبی ریخا صاحب بیٹھ گئے ابو بکر عمر بیٹھ گئے دیوار کے سائے میں یہودیوں کا ایک بڑا گروہ آپ کے ساتھ آپ کی نام ضیافت پر لیکن شیطانوں نے کیا طے کیا یہ یہاں جب بیٹھ جائیں تو بڑی سے چٹان پتھر کی اوپر لے کر کے جاؤ اوپر سے محمد کے سر پر گرا دو تاکہ وہیں ختم ہو جائے دیکھا کتنی بڑی شیطانی جب انہوں نے یہودی سازش آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہودی چٹان لے کر کے چڑھ رہا تھا ابھی راستے میں تھا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھی اس سے اطلاع کر دی کہ آپ فوراً یہاں سے اٹھ جائیں کیونکہ راستے میں آدھا یعنی سمجھے چڑھ چکا ہے وہ پھینکنے کے لیے گرانے کے لیے آپ آپس نہ ایک لفظ نہیں کہے بات کیے ابو بکر عمر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے اٹھ گئے ارے وہاں سے سنگم بیٹھ گئے بیٹھ گئے لیکن آپ ایک نہیں بیٹھے آپ چلے آئے واپس مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ جب آ گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان پر چڑھائی کریں کیوں انہوں نے اتنی بڑی چراط اتنی بڑی غداری نمک حرامی کیا سمجھ گئے نا تو اسلام اللہ کے تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پر چہائی کریں اور ان کو بہرحال چڑھائی کی مسلمان گئے پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو جیلا وطن کر دیا جائے کیا یہودی اللہ نے بڑا احسان کیا یہ سورہ حش اٹھائیس میں پارا کہاں اٹھائیس اٹھائیسویں پارے کے اندر ان کا پورا قصہ موجود ہے نبی علیہ السلام اسلام نے بڑا احسان کیا بڑا اجازت دیا کہ ایک آدمی سے جتنا سامان جا سکتا ہو سامان لے اونٹ پر لا دے اور یہاں سے چلا جائے میرے اب مدینے میں رہنے کی اجازت ہے نہیں جان بخش دی گئی لیکن مدینہ چھوڑنے پر شرط کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے یہ بنو نذیر جو تھا جن کا راجا سید بن اختوب تھا یہ لوگ نکل کر کے خیبر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا خیبر بہت بڑا علاقہ تھا یہودیوں کی وہیں آبادی تھی تو یہ بنو مزید جو یہودی یہاں سے نکالا جاتا کہاں جایا جاتا وہ خیبر خیبر میں جا کر کے انہوں نے اپنا ایک اڈا بنا لیا لیکن سمجھتے ہیں یہودی ہوتے ہیں ختمل سے بھی کم لیکن وہ شیطان کا پوری دنیا پر حکومت جو ہے یہودی لادی اپنا کام کرتی ہے اللہ اکبر نبی رہے سراخ جلا وطن کر دیے گئے اب یہودی کچھ دن تک تو انتظار کر رہے تھے کہ پورا عرب ایک طرف اور صرف مدینے میں کے بسنے والے تھوڑے سے مسلمان ایک طرف اس دیکھ رہے تھے جنگیں ہو رہی ہیں دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کبھی یعنی پورے عرب کے لوگ مل کر کے مسلمانوں کو ختم ہی کر ڈالیں گے لیکن ان کی یہ سوچ ذرا سا غلط ثابت جو بھی سم کفار مکہ سے وہ کفار مکہ شکست سکھا دے پھر ہجرت کے یاد رکھے ہجرت کے پانچویں سال کتنے پانچویں سال ہجرت کے دوسرے سال سے لے کر کے پانچویں سال تک جتنی جنگیں ہوئی کفار کسی بھی کافر قبیلے سے مسلمانوں کو غلبہ مسلمانوں کی بھاگ جم گئی اب یہودیوں نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے کفار مل کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود نہیں کر سکتے اس لیے یہ بنو نذیر قبیلے کا شیطان من اختوب جو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دینے کے بعد خیبر میں آباد تھا اس نے خود اور خیبر میں پرانے آباد یہودی یا جتنے نمبری وہاں جا کر کے آباد تھے خیبر میں تقریباً بیس پچیس یہودیوں کو تیار کیا دیکھیں یہودی لابی کتنی خطرناک کیسے کام کرتی ہے نبی رہ انہوں نے تیاری کی تب کتنے کا وقت بیس پچیس اب وہ سب سے پہلے پہنچے کہاں مکہ مکے کے سرداروں کے ساتھ میٹنگ کیا ان کو ابھارا ہم سارے یہودی آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں اب آپ لوگ اکیلے نہیں جمپ کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر پا رہے ہیں کیوں کبھی آپ مقابلہ مقابلہ کرتے ہیں کبھی دوسرا قبیلہ الگ الگ کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ پورے عرب کے اندر جتنے بت پرست ہیں ہر قبیلے کو مل کر کے ایک ساتھ تیار کر کے ایک بارگی مکے پر مدینے پر حملہ کر دیا جائے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں یہودیوں نے کفار مکہ تو سب سے بڑے دشمن تھے ہی خار کھائے ہوئے وہ تیار ہو گئے کاٹھی چار ہزار کی فوج کفار مکہ نے تیار کتنی چار ہزار اتنا تو مکے کی تو آبادی ہی نہیں مدینے کی آبادی ہی نہیں جتنی چار ہزار فوج کس نے تیار کر لیا مکے سے وہ مکے سے روانہ ہو گئی پھر یہ شیطانوں کا جو ٹولا تھا کون شیطان خب نے اختبیوں بھی لا دی اس نے عرب کے سب سے بڑے قبیلے بنو گتفان جو عرب کا تھا پرستوں کا بنو گتفان کے پاس گیا اور ان کو بھی جا کر کہا دیکھو یہ مسلمان صرف ہمارے لیے نہیں خطرہ تمہارے لیے بھی ہوں گے اور آج تک تم لوگ جنگ کرتے ہو اکیلے کے لیے ان سے مل نہیں آ, آ, آ, ان کو مغروب نہیں کر سکتے اب ہم چاہتے ہیں ہم یہودی جتنے یہودی ہیں آپ کے ساتھ ہیں شارہ بشارہ مل کر کے مسلمانوں سے لڑیں گے یہ ہے اور اکیلے نہیں ہم نے مکے والوں کو تیار آپ رو تیار کریں چلو بھائی تیار کر دیں قبیلے بنو گفان کے تقریباً چھ ہزار کتنے کتنے ہو گئے دس اب مزید قبیلوں کی طرف دورہ کیا اس طرح سے پورے عرب کے لوگ اب جس سے جتنی ہو سکتی ہے فوج کسی کے پاس ایک ہزار دو ہزار چار ہزار چھ ہزار چاروں طرف سے سب کا رخ کدھر ہو رہا ہے مدینے کے باہر آ کر کے فوجیں اکٹھا ہو رہی پورے عرب کی چاروں طرف سے تاکہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا جائے نبی علیہ سلاط اسلام کفار مکہ سے بالکل مطمئن نہیں تھی یہی مسلمانوں کا کام ہونا چاہیے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست سمجھ کر کے ان پر اطمینان اور بھروسہ نہیں یہی سے نقصان ہوتا ہے نبی علیہ سلاط اسلام باقاعدہ بڑے چوکنا بڑے ہوشیار تھے کفار مکہ ادھر سے روانہ ہوئے فوجیں اکٹھا ہو رہی تھی اور پیدل آنے میں ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں بعض کبھی ایسے جس کے پندرہ دن لگیں گے نبی شام کو جو مسلمان مخبرین تھے انہوں نے انہ کا دیا صاحب بڑا خطرناک معاملہ ہے اب مکے مدینے پر چہائی کرنے والے صرف قریش مکہ نہیں بلکہ پورے عرب ہیں تو حزب کہتے ہیں گروہ کو اسی کی جمع کیا ہے احزاب تو اسی لیے اس جنگ کا نام اللہ نے کیا رکھا احزاب کسی ایک قوم سے بلکہ عرب کی ساری قوموں سے جنگ نبی رہسان کو جیسے اطلاع ملی فوراً آپ نے جو آپ کے مشیرکار تھے صحابہ کام بڑے بڑے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کیا کیا جائے کیوں بہت سخت مقابلہ ابھی ایک قوم سے نہیں اسی مکے سے نہیں بلکہ پورے عرب سے ابھی جو ہے سینکڑوں سے نہیں بلکہ ہزاروں کا مقابلہ ہے اور یہ بھی یاد رکھو دنیا میں اس وقت اس مدینے کے علاوہ اور دنیا میں کہیں مسلمان نہیں تمہاری مدد کے لیے آ کیا کیا جائے اب مقابلہ بڑا مشکل ہے بہرحال مقابلہ کیسے کیا جائے اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو کھڑے ہو گئے کہا جا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک جنگ ہماری ہے ہمارے یہاں کا طریقہ ہم ایران کے اندر فارس میں لوگ کیسے لڑتے ہیں ان کو ہمیں تجربہ ہے اگر وہ رائے قبول کر لیں تو بڑی آسان ہو جائے گی کیا ہے ہم لوگ جب کوئی بہت خطرناک جنگ ہوتی ہے دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے اور دشمن کے درمیان ایک بڑی سے خندق کھود دیتے ہیں تاکہ راستہ بند ہو جائے اگر آپ اجازت دیں تو اس طرح سے کر لیا جائے نبی رہتا نے فوراً اجازت دی دس دس آدمی مقرر کیے گئے چالیس گز ہاں ایک گروہ تین بنائی کتنی دس دس آدمی دس آدمی میری تین ہوگی وہ دس سے چالیس گز ہاں؟ خدائی کرے کھندک کھدائی کھندک اتنی گہری ہو کہ آدمی گر جائے تو نکل نہ سکے اور اتنی چوڑی ہو کہ چھلاگ لگانا چاہے تو گر جائے گا یہ بھی دو شرطیں تھیں تو مدینہ طیبہ یہ دشمن جہاں آباد تھے مدینہ طیبہ کی آبادی بڑی عجیب و غریب ہے ایک طرف کھجوروں کے باغات گھنے سے وہاں سے دشمنوں کے حملے کا ڈر نہیں تھا دوسری طرف جو تھے وہ نوکیلے ہررا ہے ہررا ہررا کہتے وہ نوکیلے پتھر جو نکلے ہو چوری کے مانند جس پر پیدل چلنا ناممکن ہو اللہ رب العالمین نے ایک طرف سے یہ مدینے کو محفوظ کر دیا تھا ساری سمت ہوتی ہے نا ایک سمت میں کیا ہے کھجور وہاں دشمن آ نہیں سکتے کھجور اتنے گھنے ہوتے وہاں جن نہیں ہو سکتی کھلے میدان میں ہوگی کھجور کے بعد گھنے ہو بہت مشکل ہے دوسری طرف سے کوئی خطرہ نہیں کہ اللہ وہاں کیا ہر رہا ہے شرکیا نوکیلے پتھر چل نہیں سکتے تیسری طرف سے آپ بنو قریضہ جو یاد یا بنو قریضہ یہودی آپ کے ساتھ تھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں کہ وہ اپنے ہیں یہودیوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں بلکہ معاہدہ ہے دنیا کا کوئی دشمن آپ کا اگر حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے دشمن سے مقابلہ کریں گے وہ اپنے ہیں ادھر سے بھی کوئی ڈر نہیں تھا اسی لیے نبی علیہ السلاط اسلام جب سارے مسلمانوں کو میدان میں لڑنے کے لیے لے کے آنے لگے تو یہودیوں کے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جو ایک چھوٹا سا قلعہ تھا مسلمان عورتوں کو وہیں سب کو رکھ دیے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کافروں کو غلبہ بھی حاصل ہو شہر میں داخل ہو جائے تو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ رہ جائیں تو وہ مسلمانوں سے دور اور یہودیوں کے اللہ ہو یہ بڑا تہاں معاملہ ہو رہا چل رہا تھا یہ سب اتنے میں چل رہا ہے تو اب یہ تین سائڈیں ہو گئی ایک طرف اپنے مدد کرنے والے ہیں کون یہودی ادھر سے دشمنوں کے آنے کا کوئی چانس نہیں کیوں اپنا علاقہ ہے دوسری طرف سے نوکیلے پتھر ہیں اور تیسری طرف سے ایک سائڈ جو اس لمبی سے تھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھی کہ آخن رکھو اب خندق کھود دینے کے بعد باقاعدہ مسلمان سمجھو کس میں ہو گئے میں سکے نہیں اب وہ کتنے لاکھوں کی فوج ہے لیکن ایک ساتھ اگر آتے ہیں تو خندق میں گر جاتے ہیں مسلمان اوپر سے پی کر دیں سمجھ گئے نا اب ان کو کوئی چانس نہیں ارب لوگ آئے تھے بڑی ہزاروں کی تعداد میں لیکن ابھی ان کو یہ پتا نہیں کہ ہاں جنگ کا نیا طریقہ یہ شروع کر دیا گیا ہے بہرحال نبی نئی پسند خدائی ہو گئی تیار ہو گئے بڑے موجدات اور بڑی بشارتیں ہوئی اس کنڈک کے اندر ان اس کو کسی اور موقع پر ہوا یہ کہ بہرحال خندق تیار ہونے کے بعد جب کفار مکہ کفار عرب چاروں طرف سے جتنے آنے والے تھے ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تو اچانک انہوں نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا جو راستہ خالی تھا اپنے گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ تیر اندازوں اندازوں کے ساتھ اور تلوار بازوں کے ساتھ وہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے پچاس آدمی کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے منٹوں میں لے لیں گے لیکن جب آگے پہنچے بڑی تیزی کے ساتھ تو اب اگلا قدم اٹھاتے تو کہا جاتے ہیں وہ ادھر صاحب ایک نام تلوار لے کر کے کھڑے کیونکہ کھندک کھو دی گئی اسی لیے اس جنگ کا دوسرا نام طے کرتے ہے خندق اللہ اکبر میرا بات تو بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتی ہم جو بچی بتانا چاہتے تو وہ یہ اب معاملہ بہت ہی ٹیڑھا ہو گیا کافروں کے پاس زمین یہ کیا ہو گیا اب تو لاکھوں کیا پوری دنیا کے لوگ بھی آئے تو کیسے جائیں تو نہ ہیلی کاپٹر کا زمانہ ہے نہ جنگی تیارے اس زمانے میں ہے سمجھ گیا نا معاملہ صرف تیر اور تلوار میدان کا ہے اب تو راستہ بند بڑے چوہے کھسیائے مرتبہ انہوں نے آنا بھی چاہا گرے ایک مسلمانوں نے اوپر سے تیر بس تیر کا مقابلہ ہوتا رہا آمنے سامنے بہرحال تکلیف کافی دن گزر گئی بڑی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو کھانے کی پینے کی کیوں سارے لوگ یہاں لڑ رہے ہیں کسی اور موقع پر اسی اصنا میں ایک تو اتنی بڑی فوج اسی اصنا میں وہ یہ اختب جو شیطان تھا ابلیس کا باپ یہ بد وقت اب کفار مکہ سے جو اپنی فوج لے کر ہٹ کر کے چلا گیا اس یہودی کے پاس بنو قریدا جو اللہ کے کے وسلم سے ملا ہوا تھا اور جس کے قریب مسلمان عورتیں قلعے میں محفوظ تھیں ان کے پاس گیا اس وقت جو تھا کاب نام تھا کیا کاب بنو قریدا کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کاب یہ ہوئی بنا خصوب شیتان گیا اور جا کر کے دروازہ پیٹا کون میں اختب بنا ہوں کہا رحت اللہ علیہ کمبک تو یہ ہمارے ہاں کیا آگے کیوں اس کی خباست معلوم تھی کاب کو بہت شور لگایا میں کچھ بات کرنا چاہتا تجھ بد بخت کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا میرے ہاں آیا تو تھے دروازہ اس نے بند کرے کس نے صاحب نے نہیں کھولا لیکن یہ اتنا بے شرم تھا پیچھے لگا ہوا لگا ہوا لگا ہوا یہاں تک کہ دروازہ اس نے کھول دیا دروازہ کھول دینے کے بعد کہا دیکھو ہاں، دیکھو بات اصل یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں ہم لڑکے چلے جائیں گے اب مسلمانوں کو بچنے کے تو کوئی چانس نہیں ہے سب کو قتل کر ڈالیں گے سب کو قتل کر ڈالیں گے اب تو بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے لیکن اتنا یاد رکھنا ابو سفیان چار ہزار کی فوج لے کر کے مکہ واپس جائے گا اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو قتل کر دینا ختم کر دینا بنو گفان کے لوگ جو آئے چھ ہزار سب سے بڑی فوج جو ہے وہ بھی صرف مسلمانوں کو قتل کر کے کل واپس لے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے جب مسلمان نہیں رہیں گے تو اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک کون ہوگا سوچو میں دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں یہودی سمجھ گئے نا اس کو اس کا نام کیا ہے بھائی اور اس ذہن کا نام کیا ہے یہودیت کہ تمہارا چشمہ اچھا ہے تو تم کیوں تو یہ بھی ہم لیں واہ کے بعد دیکھو کیسے بیوقوف بنایا اب کاب بھی سوچنے پر مجبور اس نے کہا تم تم خدیس سے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شروع سے امانت دار اور سچا پایا ہے ہم تمہاری بات میں آ کر کے ان کے ان کے ساتھ گداری نہیں کریں گے لیکن پھر بھی لگا ہوا بھائی سوچ لیں میں کہاں کہہ رہا ہوں لگے میں تو آپ کے فائدے کے لیے اتنے بڑے مدینے پر اتنی جائیداد پراپرٹی مہاراجا بن جائیں کہ نقصان کس کا ہے نہیں تو عید میران پڑے یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ آپ ہم ملے ہوئے ہیں اور یہ عرب کی آئی ہوئی فوج ہم لوگ اگر قتل کریں تو مسلمانوں کو نہیں ان کے ساتھ تم کو بھی قتل کر دیں گے پھر کچھ نہیں گے آخر کار سامت آئی ہوئی تھی کم وقت کاج کی اس نے کہا بات چلو کوئی بات نہیں اب للچا گیا اس کے آدمیوں نے بھی کہا ہے بڑی اچھی آئے ہے دشمن لیکن کبھی دشمن بھی کام کی بات ہے کر جاتا ہے یہ سوچ کر کے اچانک جو بنو قریدہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ تھے انہوں نے ہنگامہ کر دیا اور اندرون شہر میں بغاوت اور قطر بارت لوٹ ماف شروع کر دیا نبی السلام کو اطلاع ملی کہ یہودی جو ہمارے ہمدرد تھے انہوں نے بغاوت کر کے یہ کفار عرب کے ساتھ وہ بھی مل گئے اللہ اکبر اب یہ جب خبر سنی تو اللہ تعالیٰ رشاط رماتے ہیں اللہ اکبر نیچے سے وہ دشمن آئے اور اوپر سے یہ دشمنوں نے حملہ کر دیا اور مسلمان تم کس میں گر گئے دونوں طرف سے دشمنوں کے اندر وبارکل قلو ابسر آنکھیں کھلی رہ گئی مارے گھبراہٹ کے وبارد ات القلوب الحنا گرا اور یہ خبر سن کر کے مسلمانوں کا کلیجا جو ہے وہ مہکوار ہاتھ جان نکل رہی ہے ارے بیوی ہماری وہاں ہے بچے ہمارے وہاں ہیں ہم یہاں سے جائیں تو یہ ارب حملہ کر دیں اب اگر بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جائیں یہودیوں کے مقابلے کے لیے تو ہم پار کر کے کون چلے آئے دشمن آ جائیں اور اگر یہاں رہتے ہیں تو اب ہمارے بال بچے جس کے نرجے میں ہیں یہودیوں کے بڑا خطرناک مرحلہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے خطرناک مرحلے میں تم مبتلا دے لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا سن لو پنکھ دلیہ منو یہاں مومنوں کو ہم نے خوب آزما لیا وزیر سے لوگ رسوال شدیدہ بہرحال بات تو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں وہی روک دیتا ہوں یہ سب کچھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمان ہو یاد رکھو ہے اس وقت کو نعمت اللہ علیکم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے اتنے مشکل مرحلے میں اوپر سے یہودی اور نیچے سے سارا عرب تمہارے بیوی تمہارے سامنے تیر اندازی کس سے ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے دشمنوں سے اور ادھر تمہارے بیوی بچے کس کے مرگے میں پھنسے ہوئے ہیں یہودیوں کے ایسے موقع پر کرو نعمت اللہ علیکم اللہ تعالیٰ کے انعام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو یاد کرو کہ اس نے کس طرح سے صبر و کرم تم پر کیا اور کیا کیا اللہ اکبر سار سلنا ہی ریحا ہم نے دشمنوں کے اوپر ہوا بھیجا وہ ضرور لمتروہ اور تمہاری مدد کے لیے ہم نے ایسا لشکر بھیج دیا اتنے ایسے فوجیوں کو لم تروہ جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ نے مدد کیا ہم مدد کیسے کیا اور لشکر کیسے بھیجا اس کو بڑے اختصار کے ساتھ ہے ٹائم تھوڑا سا دس پانچ منٹ ہے بڑے اختصار کے ساتھ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم یہ کیا جو سننے کے لائق اللہ اکبر بار وہ یاد رکھو ببو گسان جو سب سے خطرناک دشمن آیا ہوا تھا جو سب سے خطرناک دشمن آیا ہوا تھا اس کے جو ایک سردار تھا بڑا حکمت والا نعیم بن مسعود نام کیا تھا اپنے بچوں کو بھی رکھنا بیٹے ہو نہیں ہو ہاں نکو نام ہے ہاں ہاں، ضرور پیارا پیارا نام تاریخی نام اسلامی کارنامہ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا چھ ہزار کی فوج جو لے کر کے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنا دیا دیکھا آپ نے مسلمان بن گیا اور چپکے سے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کسی کا کیوں چھ ہزار فوج کا کرنل ہے وہ کوئی معمولی نہیں کرنل اور جنرل چھ ہزار فوج کا سب سے بڑی فوج وہی ہے وہ مسلمان ہو گیا لیکن اپنی قوم کو نہیں بتایا پلٹ کر کے آیا نبی کے رہے یا رسول اللہ میں کلمہ پہ کے مسلمان ہو گیا آیا تھا آپ اور کو مٹانے کے لیے لیکن اب آپ ہاں، کی مدد کرنا چاہتے ہیں بتائیں کیا مدد کر سکتا ہوں میں نبی رہتا خان نے فرمایا تم جو کر سکتے ہو اسلام کے لیے کرو اس موقع پر تو رسول اللہ اتنی بڑی فوج کا اکیلے تو تلوار لے کر کے نہیں مقابلہ کر سکتے سمجھ گئے نا آپ کہیں آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے اندر فوٹ ڈال سکتے ہو تو فوٹ ڈال دو کہا کہ رسول اللہ میں تو بہت کچھ کر دکھاؤں گا لیکن ذرا کچھ ادھر ادھر بولنا پڑے گا ایک تو ایک کہ ابھی میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتاؤں گا دوسرے ایک کہ ہو سکتا ہے کچھ اس کے اندر چال بازی کی باتیں کی جائے تو اللہ سن نے کیا بیان فرمایا جنگ کے اندر جھوٹ جو ہوتا ہے یہ چال بازی اللہ جنگ ہوتی ہے کہ آدمی کو دھوکے میں مارا جائے بتا کر کے نہیں مارا جاتا جنگ جی کا نام ہے جاؤ گیا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو دور بھرے گا دیکھا لمحے بھر میں کیسی کایا دی یہ گئے سب سے پہلے یہودیوں آگے کہاں کاب کے پاس جو بنو کرے اس سے کہا بھائی ہم کو تو پہچانتے ہو ارے صاحب ہمارے دادا کے زمانے سے آپ کے کتنے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں سارے یہودی ہاتھ پیر چوم رہے ہیں ہمارا آقا اتنا پرانا بادشاہ کیا ہو گیا گیا کہا صاحب دیکھو ہاں، ہم بہت اس وقت اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے خود اقرار کر رہے ہو کہ ہمیشہ سے ہم آپ کے ہمدرد اور آپ کے دوست ہیں کہا کیا بولو بولو بات اصل یہ ہے کہ مہینہ تو گزر رہا ہے ابھی تک مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے ہم لوگ اور سب سے بڑی فوج ہم لے کر کے آئے ہوئے ہیں اچھا ایسا ہاں، اور کل یہ یاد رکھو کل یہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے ہمارا کیا ہے دو چار دن اور دیکھیں گے اپنی فوج ہم لے کے چلے جائیں گے ابو سفیان کب تک رہے گا وہ بھی اپنی فوج لے کے چلے جب سارے عرب کے لوگ چلے جائیں گے مسلمانوں کو تو مٹا نہیں سکتے بھی ایک مہینہ کی طرح دے گی کیا بگاڑا ایک مسلمان کو نہیں مار سکے تو سمجھ گئے ایک ایک مسلمان کو ایک دن مارو گے جب بھی ابھی کئی سال لگ جائیں گے انجام سوچو نہ ہم اب زیادہ دن کہہ سکتے ہیں نا اب سفیان اور یہی دو بڑی سوچنے والے ہیں اور یہ دونوں ہم دونوں چلے جائیں گے سارے عرب چلے جائیں گے پھر بچے گا کون کاب نے کہا رے ہم ہی یہودی بچیں گے بس کافر پھر محمد کیا حشر کا نظر ہم معلوم ہے سوچ لو انجام ہم کچھ نہیں کہتے اب بتاؤ سوچ کریں کہا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے ابو سفیان کے جتنے بڑے بڑے اس کے کرنل ہیں دس بارہ بیس پچیس کرنل کو ابو سفیان سے کہو کہ بھائی کیا گارنٹی ہے کہ آخری دن تک آپ لڑیں گے آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارا حضرت کیا ہوگا اس لیے اپنے بیس پچیس کرنل اور جنرل کو بھیج کر کے ہمارے حوالے کرو ہم ان کو اپنے یہاں رکھیں گے تاکہ تم چھوڑ کر کے جا نہ سکو اچھی تدبیر تھی نا دیکھے ہاں وہ بیس پچیس کرنل اپنے تمہارے حوالے کر لیں پھر تم لڑتے رہو گے مسلم سے ہم تمہارے ساتھ ہیں اب بات جماری بالکل بجا تم نے کہا اتنی اچھی رائے پہلے کو نہیں دیا تھا ہم تو اس یرغمال بناتے کہ تم آؤ تم کو بندے اپنے کمرے میں بند کر دیں گے اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے قبول ہے کہا ٹھیک ہے کہا لیکن بتانا نہیں کہ میں نے یہ رائے تم کو دیا ہے کیوں ابو سفیان پرانے ہمارے تعلقات ہیں ادھر وہ خدا ہاں سنتے تھے اور اتنی آقا اتنی اچھی رائے آپ نے دے دی پھر گئے ابو سفیان کے پاس ابو سفیان ہاں کیا بات ہے تمہیں معلوم ہے کہ وہ بنو قریدا کے یہودیوں نے کیا کیا کہا کہا کیا کیا وہ تو بہت ہی شرمندہ ہے تمہارا ساتھ دے کر کے محمد کے ساتھ بے وفائی کر کے ہاں، کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ گے ہم چلے جائیں گے سارے لوگ چلے جائیں کہ تو آخر ابھی تک ایک مہینے میں کچھ مسلمانوں کا دیوار نہیں سکے تو آخر تم کو تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے سب چلے جائیں گے تو ہمارا حاصل ہاں کیا کرے گا مسلمان اس لیے اپنے اوپر بہت ہی زیادہ وہ نادم ہیں اور تم سے الگ ہو گئے ہیں اور محمد سے وہ مل رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی نہیں ہو رہے نہیں نہیں ہم تم کو اب دوبارہ ہاں ایک مرتبہ دس لیا اب دوبارہ چانس نہیں دیں گے تو یہودیوں نے یہ شرط رکھی ہے محمد سے مل کر کے کہ تمہارے بیس کرنل کو پکڑ کر کے محمد کے حوالے کر دیں گے سب لوگ یہودی تمہارے ساتھ دیں گے اور کسی سے کہنا نہیں کہ میں نے تم کو ارادی انجام سوچ لو اللہ اکبر اب اس طرح سے ابو سفیان سنا ہے ہاں؟ ابو سفیان نے اپنے چند آدمیوں کو بھیجا کہا ایسی جاؤ دیکھو ان کو سمجھاؤ وہ گئے اس ابو سفیان مکریش مکہ کے چند فوجی سہمت کام باندھنے کے جانے نہیں دے گے تم کو کیوں ارے کل تم لوگ چلے جاؤ ہمارا ہاتھ کیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ بہت سمجھا کا کوئی بھی نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑے ہم تمہارا ساتھ دیتے ہی نہیں ابو سفیان کہتا ہے نہیں تم لوگ اندر سے حملہ کرو ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں تم لوگ حملہ کرو گے تو خندق میں تین ہزار مسلمان ہیں آگے تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے آگے ہمارے مقابلے بچ جائے گی تو ہمیں موقع مل جائے گا لیکن یہودیوں کو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا شاید کر دیا کہ زمین آسمان بدل جائے میں اپنی جگہ سے ہر گا نہیں رہی جب تک کہ اپنے بیس پچیس کرنل کو ہمارے حوالے گارنٹی کے طور پر نہ پیش کرو لوٹ کر کے آئے یہودی ابو سفیان سے بتایا ابو سفیان کہتا ہے یہ کیا گدب ہو گیا آپ ان کے اندر کیا مت گئی حل بھری مت نوائم بن مسعود نے ایک کام تو یہ کیا اب یہودی الگ ہو گئے مدین اندرون سے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا پھر اللہ اللہ فرماتے ہیں دوسری مدد ہم نے کیا کیا ابو سعید مسلم مسرت احمد حنبل کی روایت جو بتانا چاہتا تھا ہم بڑا اکبر ایک کام پہ ہوا ان کے ہاں اختلاف پیدا ہو گیا قوت زور ٹوٹ گیا اب عرب کا ہر قبیلہ جو سوچتا ہے ایسا نہ ہو یہودی ہمارے بھی دو کرمن باغ میں لگے جتنے لوگ باہر جائے ہوئے ہیں اچھا واقعی ایسا نہ ہمارے بھی سردار کو مارنے لگے وہ سفیان اور خان سے مار سکتے ہم سے بھی مار سکتے ہیں گارنٹی کے طور پر سب کے اندر اختلاف ہو گیا پھر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہو اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے یہ دشمن ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اندرور مدینہ کے یہودیوں نے بربختی کر رکھی ہے یا رسول اللہ اب آپ ذرا بتائیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دل تو کلیجے کو آ رہے ہیں آپ ایسے موقع پہ کچھ دعا بتائیں ہم کون سی دعا پڑھیں جس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے اللہ رسول نے ساتھ رمایا تم لوگ دل کے ساتھ توحید خالص کے ساتھ دعا کرو اللہ سر او و آمن رو آتے ارے اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہوں اللہ سارے گناہوں کا پردہ ڈال دے اللہ کسی گناہ کی میں کافروں کو ہم پر مسلط ہے نہیں کرنا وہ آمین رو اور اللہ دشمنوں نے جس طرح سے حملہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں امنو امان نصیب فرما ایک تو یہ دعا کے کام آئی اللہ سر سنا وہ آمین یہ دعا یاد کرو برابر کہو اللہ دعا مانگی اللہ رب العالمین نے ٹھنڈی با ہوا بھیج دیا سارے کھینے پلٹ گئے خیموں میں آگ لگ گئی افرا تفری مچی ابو سفیان کہتا ہے ارے یہودیوں نے بازی کر دیا محمد سے مل گئے ہیں اب تو ان کی قوت بڑھ گئی جلدی مدینہ چھوڑو ورنہ بیس پچیس کرنل کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا سامان لپیٹو اور جلدی یہاں سے بھگو بغیر کسی لڑائی کے شرمندہ ہو کر کے اور شریر خواہ ہو کر کے بدمخت سب کے سب واپس لوٹ آئے تو میرے بھائیوں دعاؤں کا بڑا کام آتا بڑی کام آتی ہیں اسی لیے ہر ہر موقع پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا تو دعا چاہتے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ کیا کہیں آج کہو اللہ آفر اولا وہ عامر اواطینا فکلنا ہم لوگوں نے کہنا شروع کیا وجوہ آدال ہی اس دعا کا پہنا ہم لوگوں نے جیسے شروع کیا اللہ رب العالمین دشمنوں کا رخ جو ہماری طرف تھا ان کا رخ دوسری طرف دیا اور سارے دشمن نامراد واپس چلی گئی اور دعا بھی کیسی تھی ہم تو بغیر یا دوست والی دعا جانتے ہی نہیں ہاں؟ ہم اوپر والے کو نہیں پکارے گی پکارے گی کس کو نیچے والوں کو سندھوں کو ہی مردوں کو اللہ ہو جہاں بھی ہری چادر ہو گئی چل گئی وہی ہمارا مشکل کشا بن جا رہا ہے یہ نیچے والوں کو پکارنا چھوڑو توحید خالص ہو اللہ رب العالمین کو اگر پکارو گے تو دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں سبزی نے ضرورت سے میرے بھائیوں توحید کی عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ربط ہو ہم نے سارا ربط اپنا کس سے جوڑ رکھا ہے نیچے والوں سے کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تعویذیں ہمارے ہوں بنے ہمارے تعویذوں سے بھرے ہوں یہاں تکستانوں میں آرامے بھی ہماری کس سے بھری پڑی ہو تعویذوں سے کہیں امام ضامل ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے ان سے کون سی مشکلات کی دور ہوگی اللہ تعالیٰ کو پکارا اتنے مشکل گھڑی میں وہ ساد تل ابسار تل کو بڑھانا گرا وہ تب نبی اللہ فنونا اللہ فرماتے ہیں پورا عرب تمہیں نکالنے کے لیے آ گیا تھا اور تمہارے کلیج تمہارے کلیجے بالکل آ رہے تھے جان کری کی عالم ہو چکی تھی لیکن تم نے دعا مانگی کیا اللہ مستور اور آتے نا وہ آمین رو آتے نا سر وجوہ آدھا یہی اب سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دعا پڑھی اللہ نے دشمنوں کے رخ کو مدینہ کے بجائے بھاگنے میں مکے کو طرف پھیر دیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ضرورت ہے میرے بھائی کس چیز کے عقیدے توحید کی میرا سوچو پورے عرب کو اللہ نے دعا کی برکت سے ہٹا دیا تو معمولی سے مصیبتیں دعا سے اللہ تعالیٰ نہیں ہٹائے گا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے اخلاص ہو یقین ہو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فات ہے عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کے شمشیریں اللہ مستور او و عامر اوتنا اس لیے بال روایتوں کے اندر آتا ہے نبی الحسرا شام صبح شام بڑی پابندی سے دعا پڑھتے تھے اللہ مستور او و عامر

یہ لوگ ابھی بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں لیکن ابھی ایک ہی مسجد ہے ہاں اب اس کے وہ سب بات میرا سرخیوں نے بنائی ہیں اور صاحب میرے ساتھ کہاں سے آئے گجرات میں کہاں گئے اچھا اچھا, اچھا۔

ہاں اللہ مستر اللہ مستر اور آتینا آتینا اور و و آمین آمین رو رو آتی آتی ہاں ہاں دعائی ہے ہے کافی لمبی دعا یہ دیکھو بند ہو گئے دنواد